تشریف ہاں، ہاں، ہاں، جی یہ اسٹوڈیو نمبر چار ہے یہاں سے تمام عام طور پر تمام پروگرام جو اچھے اچھے پروگرام وہ یہیں سے نشر ہوتے ہیں بچوں کا پروگرام اور عورتوں کا پروگرام اور بھائی بچوں ہم کاجی جی کو آج کسی طرح گھیر گھار کر یہاں لے آئے ہیں کہ وہ اپنے نند کے لیے کچھ ہمارے نمائندے سے بات چیت کریں تو بھائی یہ کچھ بات چیت کرتے ہیں آئیے ہم سب سنیں قائد جی سب سے پہلے تو ہم آپ کو راول پنڈی سے پشاور آنے پر پشاور کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ننے منع سننے والے اکثر آپ سے ملنے کے خواہش بن پائے گئے ہیں جی ہاں۔ اور وہ اپنے پروگرام میں آپ کی شمولیت پر حد خوش ہیں جی ہاں، میں خود ان کو ان سے مل کے بے انتہا خوش ہوتا ہاں۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں ایسے وقت حاضر ہوا ہوں کہ بچوں کو صرف اپنی آواز پہنچا سکتا ہوں جی۔ اپنی نگاہیں نہیں پہنچا سکتا بندہ نواز جی۔ مجبور ہوں مجبوری ہے اب اس کو کیا کیا جائے جی امید ہے کہ آپ کا یہ سفر نہایت آرام سے گرا ہوگا جی میں آرام تو انسان اپنے لیے خود بھائی پیدا کر لیتا ہے تکلیف بھی خود پیدا کرتا ہے لیکن میں زیادہ تر تکلیفیں پیدا کرنے کا عادی رہا ہوں مسئلہ نہیں ہے کہ میں بھائی دیکھے نا پیدل بھی آ سکتا تھا <laughs> جی ہاں ذرا دیر میں پہنچتا یا یہ کہ میں بائیسیکل پر بھی آ سکتا تھا حالانکہ آتی نہیں بائیسیکل مجھے اچھا۔ لیکن میں نے کوشش یہ کی کہ میں ہوائی جہاز پر آؤں اے بھائی ہوائی جہاز جو ہوتا ہے نہ زمین پر نہ آسمان پر بیچ میں انسان مول لٹکا ہوا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کی کشش زیادہ اثر کرتی ہے آسمان اپنی طرف گھسیٹتا ہے یا زمین اپنی طرف جی۔ میں نے اپنے آپ کو ان حالات میں چھوڑ دیا تھا بندہ نواز کہ بھائی اب جو کچھ قسمت میں لکھا ہے ہوگا جی۔ مگر بھائی اس نے مجھے بتایا کہ آپ آدھ گھنٹے میں جی۔ تیس منٹ کا تو ہوتا ہے نا جی، جی، ہاں، وہی بتایا تو اس نے کہ تیس منٹ بھائی تیس منٹ کہہ کے آخر پریشان کو کر دیتے ہیں کہہ دیں آدھ گھنٹہ آدھ میں انسان مطمئن ہو جاتا ہے تیس جب کہا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے سو میں سے ستر باقی رہ تو <laughs> بھائی وہ پہاڑ کی طرح سے گزرے اور میں پہاڑوں پر سے گزرا اچھا آ گیا میں خدا نے مجھ کو پہنچا دیا کسی نہ کسی طرح آپ لوگوں سے ملنے کے لیے اچھا قاضی جی، یہ فرمائیے کہ آپ نے پشاور کو کیسے پایا پشاور کو جی ہاں۔ ہاں، جی، معاف کیجیے جی، آپ اس سے پہلے بھی تشریف لائے تھے کبھی پشاور جی میں جی ہاں خواب میں آیا تھا <laughs> میں نے خواب میں جو کچھ پشاور کو دیکھا تھا جی اس سے بھائی بالکل مختلف جی ہاں بالکل مختلف ہے مجھ کو یہاں بہت سی چیزیں اچھی لگی سڑکیں بھائی اچھی لگی اچھا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ انہیں میں سے کوئی سڑک مجھ کو مل جائے اس پر پار بھی جا کے لے جی ہاں۔ مجھے سڑکیں بھائی اچھی لگی بیچ میں صاحب اس کے وہ جو گل بوٹے ہیں نا اچھا۔ سب جی چاہتا ہے کہ وہیں میں چہل قدمی اچھا۔ جی، چہل قدمی کہتے ہیں نا جی، ہاں، قدم چہری تو نہیں کہتے ہاں، تو وہ چہل قدمی کرتا مجھے بہت پسند آئی آئی ہیں آدمی یہاں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں جس کے پاس بھی اس نے کہا کچھ کھاؤ اے بھائی میں نے کہا میاں میرے پاس کوئی فالتو پیٹ ویٹ تو نہیں ہے جو جی، جی۔ ہیں وہ ٹھوسا ٹھسا کے کھلاتے ہیں زبردستی یہاں کے مہمان نوازی تو آپ کو نہیں ہے کہ بہت ہاں مگر یہ کہ اتنا اگر کھلائیں گے تو تو مہمان خوشی ہو جائے <laughs> نہیں نہیں وہ وہ یہاں کے کباب تو آپ ضرور کھائے ہوں گے بھائی وہ میں سے ڈرتا ہوں کیوں کباب تو مجھے بہت پسند ہے مگر اس کے ساتھ ایک نام اور لگا رہتا ہے چپلی کباب <laughs> صاحب وہ میری بیوی نے منع کر دیا تھا کباب تو تم کھانا اگر چپلی کھانے کرا کا وہ گھر کی اچھی ہوتی ہے اچھا قاضی جی آپ ان بچوں کو کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہیں میں بچوں کو میں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صاحب عمر صاحب نجیب اور بلند اقبال اور وغیرہ وغیرہ کرے یہ یہ بچے تو ہیں نا جی، جی، یہ تھوڑے دنوں کے بعد ہی میری عمر کے ہو جائیں گے ہاں۔ ہوں گے نا جی، ہاں۔ اور یہ ہمارے جو ملک ہے نا جس کو آج کل میں دیکھ رہا ہوں اس کو یہ اور زیادہ ترقی یا تا کہتے ہیں نا اس کو جی، وہ جی، جی۔ دیکھیں گے اور ان کو بڑے بڑے کام کرنا ہوں گے مگر بھائی ایک بات بتائیے یہ جو یہاں یہ تنگورے رکھے ہیں یہ بچ تو نہیں رہے جتنے ہی نہیں بج نہیں رہے بچ تو نہیں رہے ہیں بجا مطلب جائیں تو بچتے مجھے اپنا پچھلا زمانہ یاد آ رہا ہے <laughs> ہاں، وہ بڑا شوق تھا مجھے اچھا اچھا غالباً اچھا۔ اب بھی ہوگا ہے تو مگر یہ کب کون سمجھنے والا ہے بھائی <laughs> کوئی نہیں سمجھتا لوگ صرف آواز دیکھتے ہیں جی، جی۔ اچھا بھائی جی بتائیے جی۔ ایک ذاتی سوال ہے ہاں۔ یہ آپ کی آواز کسی حادثے کے شکار ہوئی ہے یا ہمیشہ سے ایسی ہے سوال کیا یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ جو میرے مصنوعی دانت ہیں ہمیشہ سے نہیں نہیں ویسے یعنی آپ کا خیال یہ کہ جو میری آئنک لگی ہے آنکھوں پر یہ ہمیشہ ایسی ہے آپ کا خیال یہ ہے گویا کہ جو میری داڑھی ہے یہ بچپن سے ہے ارے بھائی یہ تو <laughs> کے زمانہ سے ایسا ہو گیا اچھا اچھا میں آپ سے کروں اس کا تو آپ جی جی میری آواز اب اپنے منہ سے میں کیا کہوں لہن داؤدی پایا تیرا قسم کا بندہ نواز <laughs> وہ بچے سن رہے ہیں یہ لہن داؤدی سے جی، لہن داؤدی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت داؤد تھے جی، جی۔ نہایت خوش آواز تھے اچھا۔ ان سے مناسبت دے کے خوش آواز انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا لہن جو ہے وہ داؤدی ہے لہن کہتے ہیں حلق و حلقوم کو آواز کو تو یہ کہا جاتا ہے تو میں بہت ہی خوش آواز تھا پہلے ہے شیر یہاں بات جہاں میں کھڑا ہو کے کبھی گا دیتا تھا نہیں کھڑا ہو کے نہیں گایا کبھی یہ تو اب گانے لگے لوگ کھڑے ہو میں تو بیٹھ کے گاتا تھا جی۔ جہاں میں بیٹھ کے گاتا تھا وہاں پرندے معلق ہو جاتے تھے دریا روانی چھوڑ دیتا تھا اپنے بہنا چھوڑ دیتا تھا جی ہاں میں آپ کو یقین نہیں آئے گا جی۔ مجھے خود یقین نہیں آتا جی, جی، ہاں۔ بات ہوگی تو میں بھائی آدمی ہوں ذرا بہت ہی انتہا پسند انتہا پسند اب آپ پوچھیں کیا ہوتا ہے یعنی یہ کہ میں جو شوق پیدا کرتا ہوں اس میں آخر تک جانے کی کوشش کرتا ہوں چنانچہ میں نے اپنی اس خوش آوازی سے فائدہ اٹھانا چاہ بھائی گانا سیکھا جی۔ تو گانا میں نے کچا اچھا، گانا نہیں سیکھا ہلکا پھلکا ہاں، ہاں، ہاں۔ نہیں شروع ہی سے میں نے پکا گانا سیکھا اچھا، اچھا، اچھا، اور آج کل کے لوگوں کی طرح نہیں کہ تان پلٹے سے کام لیتے ہیں جی, جی۔ میں نے تو بھائی پہلی ہی تان جو لی تھی جی۔ آج تک نہیں پلٹا ہوں جی۔ اس میں جو میں نے ریاض کیا مشق کی گانے کی صبح گا رہا ہوں دوپہر گا رہا ہوں شام گا رہا ہوں گاتے چلا جا رہا ہوں نتیجہ اس کا یہ وقت اس کا اثر آواز پڑا جی جی میں آج کل کے گانے والوں کی طرح نہیں ہوں جی, جی۔, جی، وہ سرگم سے مدد لیتے ہیں جی, جی۔ میرا اصول تو ہے سر اچھا۔ سر گم گم گم اچھا سرگم نہیں سر گم چنانچہ آپ کو میری آواز میں سب کچھ ملے گا مشق ملے گی ریاض ملے گا محنت ملے گی جی سب کچھ ملے گا سور ان شاء اللہ وہ آواز میری جناب جانتے ہیں پڑ گئی بیٹھ گئی اور یہ اس آواز کا مجھ کو فخر ہے یہ ایک محنت کا نتیجہ ہے اب مگر مثلاً اس وقت میں گا دوں تو آپ کے تمام رکھے ہوئے تعمیر بھی اگر بجائیں گے میں ان کے قابو میں نہیں آؤں گا <laughs> ان کو میرے قابو میں آنا پڑے گا اور آپ لوگ یہاں سے بھاگ جائیں <laughs> اس لیے میں پرہیز کرتا ہوں گانے وانے سے ویسے اگر آپ نے کبھی کوئی ریاض کیا ہے جی۔ تو <laughs> عطیہ کے طور پر ادا کر دیجیے نہ سنوائی یہ بچوں کو معصوموں کے چھوٹے چھوٹے دل ہیں اگر دھڑکنا شروع ہوگا تو مجھے ہوگی اور دوسری بات یہ کہ میری بیوی جی نے مجھے قسم دے دی ہے ہاں جی۔ کہ تم کسی کے سامنے گانا نہیں کرو چنانچہ وہ بہت اس کی احتیاط رہتی ہیں کہ میں گانے نہ پاؤں ہوتا جو کچھ کروں جی ہاں۔ اب میں اپنی بیوی سے کچھ بات کہہ سکتا ہوں یہاں کے ہاں، تو بچے سن رہے ہیں اور ممکن ہے اگر پروگرام ہمارا یہ وہ جی۔ زیادہ سن رہی ہیں تو بھائی میں خیریت سے ہوں اور ان کی خیریت درگاہ خدا کریم سے نیک مطلوب ہے دیگر احوال یہ ہے کہ میں پشاور میں ہوں <laughs> اچھا کئی صاحب یہ آپ نے بڑی کرم فرمائی کی کہ ہم نے آپ سے درخواست کی اور آپ یہاں تک تشریف لے آئے جی۔ اور بہرحال بچے آپ کی آواز اور آپ کی پشاور پسند کرنے کے بارے میں بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جی، آپ نے ذاتی سوال کیا تھا کہ میں کہتا ہاں ہوں جی، مجھے کچھ آپ کی آواز بھی اپنے سے ملتی جلتی محسوس <laughs> جی۔ وہ صاحب دراصل چیز یہ ہے کہ چپلی کباب کو جو آپ نے ذکر کیا اگر اس کے ساتھ جی, ہاں، جی, ہاں۔ جی جی جی اور رات کو ٹھنڈ میں کوئی باہر نکل جائے میں نے رات کو چپلی کباب قہوے میں ڈبو ڈبو کے کھائے تھے اچھا اسی لیے مجھے بتا دیا گیا تھا پہلے ہوتا ہے <laughs> لیکن میں نے ہاں۔ کباب کھا کے کہوا نہیں پیا ہاں جی بس وہ میں نے تھوڑا سا پانی پی لیا اس لیے یہ کچھ آپ گرج سے محسوس کر رہے ہیں میری جی، آواز جی جو ہے آپ کی آواز میں ان شاء اللہ آپ میرے ہم اچروں میں سے ہوں گے <laughs> اچھا قاضی جی آپ کا بہت بہت شکریہ ہم اس ملاقات کو کبھی نہیں بھولیں گے بہت بہت شکریہ پھر مجھے امید ہے کہ بچے بھی پسند کریں گے اور اپنی رائے سے ہمیں خدا کرے تو آپ پسند کریں ویسے تو کوئی ہاں۔ ہے خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ